پوس کی رات منشی پریم چند ہلکو نے آ کر استری سے کہا سہنا آیا ہے لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں کسی طرح گلا تو چھوٹے منی جھاڑو لگا رہی تھی پیچھے پھر کر بولی تین ہی روپے ہیں دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا ماگھ پوس کی رات ہار میں کیسے کٹے گی اس سے کہہ دو فصل پر روپے دے دیں گے ابھی نہیں ہلکو ایک کھن انشچت دشا میں کھڑا رہا پوس سر پر آ گیا کمبل کے بنا ہار میں رات کو وہ کسی طرح نہیں جا سکتا مگر سہنا مانے گا نہیں گھڑکیاں جمائے گا گالیاں دے گا بلا سے جاڑوں مریں گے بلا تو سر سے ٹل جائے گی یہ سوچتا ہوا اپنا بھاری بھرکم ڈیل لیے ہوئے جو اس کے نام کو جھوٹ سدھ کرتا تھا استری کے سمیپ آ گیا اور خوشامد کر کے بولا لا دے دے گلا تو چھوٹے کمبل کے لیے کوئی دوسرا اپائے سوچوں گا منی اس کے پاس سے دور ہٹ گئی اور آنکھیں تریرتی ہوئی بولی کر چکے دوسرا اپائے ذرا سنو کون اپائے کرو گے کوئی خیرات دے دے گا کمبل نہ جانے کتنا باقی ہے جو کسی طرح چکنے میں ہی نہیں آتی میں کہتی ہوں تم کیوں نہیں کھیتی چھوڑ دیتے مرمر کام کرو اپج ہو تو باقی دے دو چلو چھٹی ہوئی باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے پیٹ کے لیے مجوری کرو ایسی کھیتی سے باز آئے میں نہ دوں گی روپے نہ دوں گی ہلکو اداس ہو کر بولا تو کیا گالی کھاؤں منی نے تڑپ کر کہا گالی کیوں دے گا کیا اس کا راج ہے مگر یہ کہنے کے ساتھ اس کی تنی ہوئی بھوہیں ڈھیلی پڑ گئیں ہلکو کے اس واقعے میں جو کٹھور ستیہ تھا وہ مانو ایک بھیشن جنتو کی طرح اسے گھور رہا تھا اس نے جا کر آلے پر سے روپے نکالے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے پھر بولی تم چھوڑ دو اب سے یہ کھیتی مجوری میں سکھ سے ایک روٹی کھانے کو تو ملے گی کسی کی دھونس تو نہ ہوگی اچھی کھیتی ہے مجوری کر کے لاؤ اور وہ اسی میں جھونک دو اس پر سے دھونس اور ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا مانو اپنا ہردے نکال کر دینے جا رہا ہو اس نے مجوری سے ایک ایک پیسہ کاٹ کر تین روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے وہ آج نکلے جا رہے تھے ایک ایک پگ کے ساتھ اس کا مستق اپنی دینتا کے بھار سے دبا جا رہا تھا پوس کی اندھیری رات آکاش پر تارے ٹھٹھرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے ہلکو اپنے کھیت کے کنارے ایکھ کے پتوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر اپنی پرانی گاڑھے رنگ کی چادر اوڑھے کانپ رہا تھا کھاٹ کے نیچے اس کا سنگی کتا جھبرا پیٹ میں منہ ڈالے سردی سے کو کر رہا تھا دونوں میں سے ایک کو بھی نیند نہ آتی تھی ہلکو نے گھٹنیوں کو گردن سے چپکاتے ہوئے کہا کیوں جھبرا جاڑا لگتا ہے کہتا تو تھا گھر میں پوال پر لیٹ رہے تو یہاں کیا لینے آیا اب کھاؤ ٹھنڈ میں کیا کروں جانتے تھے میں یہاں حلوہ پوری کھانے آ رہا ہوں دوڑے دوڑے آگے چلے آئے اب رو نانی کے نام کو جھبرا نے پڑے پڑے دم ہلائی اور اپنی کوں کوں کو بناتا ہوا ایک بار جمہائی لے کر چپ ہو گیا اس کی شوان بدھی نے شاید تاڑ لیا کہ سوامی کو میری کوں کوں سے نیند نہیں آ رہی ہلکو نے ہاتھ نکال کر جھبرا کی ٹھنڈی پیٹ سہلاتے ہوئے کہا کل سے مت آنا میرے ساتھ نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے یہاں رانڈ پچھوا نہ جانے کہاں سے برف لیے آ رہی ہے اٹھوں پھر ایک چلم بھروں کسی طرح رات تو کٹے آٹھ چلم پی چکا یہ کھیتی کا مزہ ہے اور ایک ایک بھاگیوان ایسے پڑے ہیں جن کے پاس جاڑا جائے تو گرمی سے گھبرا کر بھاگے موٹے موٹے گدے لحاف کمبل مجال ہے کہ جاڑے کا گزارا ہو جائے تقدیر کی خوبی ہے مجوری ہم کریں مزہ دوسرے لوٹیں ہلکو اٹھا اور گڈھے میں سے جرا سی آنگ نکال کر چلم بھری جھبرا بھی اٹھ بیٹھا ہلکو نے چلم پیتے ہوئے کہا پیے گا چلم جاڑا تو کیا جاتا ہے ذرا من بہل جاتا ہے جھبرا نے اس کے منہ کی اور پریم سے چھلکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہلکو آج اور جاڑا کھا لے کل سے میں یہاں پوال بچھا دوں گا اسی میں گھس کر بیٹھنا تب جاڑا نہ لگے گا جھبرا نے اگلے پنجے اس کی گھٹنیوں پر رکھ دیے اور اس کے منہ کے پاس اپنا منہ لے گیا ہلکو کو اس کی گرم سانس لگی چلم پی کر ہلکو پھر لیٹا اور نشچے کر کے لیٹا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب کی سو جاؤں گا پر ایک ہی کھڑ میں اس کے ہردے میں کمپن ہونے لگا کبھی اس کروٹ لیٹتا کبھی اس کروٹ پر جاڑا کسی پشاچ کی بھانتی اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا جب کسی طرح نہ رہا گیا تو اس نے جھبرا کو دھیرے سے اٹھایا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر اپنی گود میں سلا لیا کتے کی دیہ سے جانے کیسی درگند آ رہی تھی پر اسے اپنی گود میں چپکائے ہوئے وہ ایک سکھ کا انبھو کر رہا تھا جو ادھر مہینوں سے اسے نہ ملا تھا جھبرا سمجھ رہا تھا کہ سورگ یہی ہے اور ہلکو کی پوتر آتما میں تو اسے کتے کے پرتی گھرنا کی گند بھی نہ تھی اپنے کسی ابھن متر یا بھائی کو بھی وہ اتنی ہی تتپرتا سے گلے لگاتا وہ اپنی دینتا سے آہت نہ تھا جس نے آج اسے اس دشا میں پہنچا دیا نہیں اس انوکھی میتری نے جیسے اس کی آتما کے سب دوار کھول دیے تھے اس کا ایک ایک اڑو پرکاش سے چمک رہا تھا سہسا جھبرا نے کسی جانور کی آہٹ پائی اس وشیش آتمیتا نے اس میں ایک نئی اسفورتی پیدا کر دی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو تچھ سمجھتی تھی وہ جھپٹ کر اٹھا اور چھتری سے باہر آ کر بھونکنے لگا ہلکو نے اسے کئی بار چمکار کر بلایا پر وہ اس کے پاس نہ آیا ہار میں چاروں طرف دوڑ دوڑ کر بھونکتا رہا ایک کھڑ کے لیے بھی آ جاتا تو ترنت ہی پھر دوڑتا کرتویہ اس کے ہردے میں ارمان کی بھانتی اچھل رہا تھا ایک گھنٹہ اور گزر گیا رات نے شیت کو ہوا سے پھر دھدکانا شروع کیا ہلکو اٹھ بیٹھا اور دونوں کو چھاتی سے ملا کر سر کو اس میں چھپا لیا پھر بھی ٹھنڈ کم نہ ہوئی ایسا جان پڑتا تھا سارا رکت جم گیا ہے دھمنیوں میں رکت کی جگہ ہم بہ رہا ہے اس نے جھک کر آکاش کی اور دیکھا ابھی کتنی رات باقی ہے سپترشی ابھی آکاش میں آدھے بھی نہیں چڑھے اوپر آ جائیں گے تب کہیں سویرا ہوگا ابھی پہر بھر سے اوپر رات ہے ہلکو کے کھیت سے کوئی ایک گولی کے ٹپے پر آموں کا باغ تھا جھڑ شروع ہو گئی تھی باغ میں پتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا ہلکو نے سوچا چل کر پتیاں بٹوروں اور انہیں جلا کر خوب تاپوں رات کو کوئی مجھے پتیاں بٹورتے دیکھے تو سمجھے کہ کوئی بھوت ہے کون جانے کوئی جانور ہی چھپا بیٹھا ہو مگر اب تو بیٹھا نہیں رہا جاتا اس نے پاس کے ارہر کے کھیت جا کر کئی پودے اکھاڑ لیے اور ان کا ایک جھاڑو بنا کر ہاتھ میں سلگتا ہوا اوپلا لیے بگیچے کی طرف چل دیا جھبرا نے اسے آتے دیکھا تو پاس آیا اور دم ہلانے لگا ہلکو نے کہا اب تو نہیں رہا جاتا جھبرو چلو بگیچے سے پتیاں بٹور کر تانپیں ٹھاٹھے ہو جائیں گے تو پھر آ کر سوئیں گے ابھی تو رات بہت ہے جھبرا نے کوں کوں کر کے سہمتی پرکٹ کی اور آگے آگے بگیچے کی اور چل دیا بگیچے میں خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اندھکار میں نردے پون پتیوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا تھا ورکشوں سے اوس کی بوندے ٹپ ٹپ نیچے ٹپک رہی تھی مہندی کے پھول کی خوشبو لیے ہوئے آیا ہلکو نے کہا کیسی اچھی مہک آئی جھبرو تمہاری ناک میں بھی سگند آ رہی ہے جھبرا کو کہیں سے زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی سو وہ اسے نچوڑ رہا تھا ہلکو نے آگ زمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹورنے لگا ذرا دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا ہاتھ ٹھٹھرے جاتے تھے ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا اسی الاؤ میں وہ ٹھنڈ کو جلا کر بھسم کر دے گا تھوڑی ہی دیر میں الاؤ جل اٹھا اس کی لو اوپر والے وکش کی پتیوں کو چھو چھو کر بھگانے لگی اس استھر پرکاش میں بگیچے کے وشال وکش ایسے معلوم ہوتے تھے مانو اس اتھا اندھکار کو اپنے سروں پر سنبھالے ہوئے ہوں اندھکار کے اس انت ساگر میں یہ پرکاش ایک نوکا کے سامان ہلتا ہوا جان پڑتا تھا ہلکو الاؤ کے سامنے بیٹھا آگ تپ رہا تھا ایک کھڑ میں اس نے دوہر اتار کر بغل میں دبا لی اور دونوں پاؤں پھیلا لیے مانو ٹھنڈ کو للکار رہا ہو تیرے جی میں جو آئے سو کر ٹھنڈ کی اسیم شکتی پر وجے پا کر وہ وجے گرو کو ہردے میں چھپا نہ سکا تھا اس نے جھبرا سے کہا کیوں جھبر اب ٹھنڈ نہیں لگتی نا جبر نے کر کے مانو یہ کہا اب کیا ٹھنڈ لگتی ہی رہے گی پہلے سے یہ اپائے نہ سوجھا نہیں تو اتنی ٹھنڈ کیوں کھاتے جھبرا نے پونچھ ہلائی اچھا آؤ اس الاؤ کو کود کر پار کر کے دیکھیں دیکھیں کون نکل جاتا ہے اگر جل گئے تو دوا میں نہ کروں گا جھبرا نے اس اگنی راشی کی اور کاتر نیتروں سے دیکھا منی سے کل کہہ نہ دینا نہیں تو لڑائی کرے گی یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور الاؤ کے اوپر سے صاف نکل گیا پیروں میں ذرا سی لپٹ لگی پر وہ کوئی بات نہ تھی جھبرا آنکھ کے گرد گھوم کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا ہلکو نے کہا چلو چلو اس کی صحیح نہیں اوپر سے کود کر دکھاؤ وہ پھر کودا اور الاؤ کے اس پار آ گیا پتیاں جل چکی تھی بگیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا راکھ کے نیچے کچھ کچھ آنکھ باقی تھی جو ہوا کے جھونکے آ جانے پر ذرا ذرا سی جاگ اٹھتی تھی پر ایک کھن میں پھر آنکھیں موند لیتی تھی ہلکو نے پھر چادر اوڑھ لی اور گرم راکھ کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگنانے لگا اس کے بدن میں گرمی آ گئی تھی پر جیوں جیوں شیت بڑھتی جاتی تھی اسے آلس سے دبائے لیتا تھا جبرا جور سے بھونک کر کھیت کی اور بھاگا ہلکو کو ایسا معلوم ہوا کہ جانوروں کا ایک جھنڈ اس کے کھیت میں آیا ہے شاید نیل گایوں کا جھنڈ تھا اس کے کودنے دوڑنے کی آوازیں اس کے کان میں صاف آ رہی تھی پھر ایسا معلوم ہوا کہ وہ کھیت میں چر رہی ہیں ان کے چبانے کی آواز چر چر سنائی دینے لگی اس نے دل میں کہا نہیں جھبرا کے ہوتے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا جھبرا انہیں نوچ ہی ڈالے گا مجھے بھرم ہو رہا ہے کہاں آپ تو کچھ سنائی بھی نہیں دیتا مجھے بھی کیسا دھوکا ہوا اس نے زور سے آواز لگائی جھبرا جھبرا جھبرا بھونکتا رہا اس کے پاس نہ آیا پھر کھیت کے چرے جانے کی آہٹ ملی اب وہ اپنے آپ کو دھوکا نہ دے سکا اسے اپنی جگہ سے ہلنا زہر لگ رہا تھا کیسا دندایا ہوا تھا اس جاڑے پالے میں کھیت میں جانا جانوروں کے پیچھے دوڑنا اسوج جان بیٹھا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا اس نے بیٹھے بیٹھے ہی زور سے آواز لگائی لیو لیو لیو جھبرا چونک اٹھا جانور کھیت چل رہے تھے فصل تیار تھی کیسی اچھی کھیتی تھی پر یہ دشٹ جانور اس کا سروناش کیے ڈالتے ہیں ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور دو تین قدم چلا پر ایک ہوا کا ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنک کا سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بجھتے ہوئے الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کرید کر اپنی ٹھنڈی دیہ کو گرمانے لگا جھبرا اپنا گلا پھاڑے ڈالتا تھا نیل گائیں کھیت کا صفایا کیے ڈالتی تھیں اور ہلکو گرم راکھ کے پاس شانت بیٹھا ہوا تھا اکرمنیتا نے رسیوں کی بھانتی اسے چاروں اور سے جکڑ رکھا تھا اسی راکھ کے پاس گرم جمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا سویرے جب اس کی نیند کھلی تب چاروں اور دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کہہ رہی تھی کیا آج سوتے ہی رہو گے تم یہاں آ کر رم گئے اور ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا ہلکو نے اٹھ کر کہا کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے منی بولی ہاں سارے کھیت کا ستیہ ناس ہو گیا بھلا ایسے بھی کوئی سوتا ہے تمہارے مڑیا ڈالنے سے کیا ہوا ہلکو نے بہانہ کیا میں مرتے مرتے بچا اور تجھے اپنے کھیت کی پڑی ہے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ میں ہی جانتا ہوں دونوں پھر کھیت کی ڈانڈ پر آئے دیکھا سارا کھیت روندا پڑا ہوا تھا اور جھبرا مڑیا کے نیچے چت لیٹا تھا مانو پران ہی نہ ہو دونوں کھیت کی دشا دیکھ رہے تھے منی کے مکھ پر اداسی چھائی تھی پر ہلکو پرسن تھا منی نے چنت ہو کر کہا اب مجوری کر کے مال گزاری بھرنی پڑے گی ہلکو نے پرسن مکھ سے کہا رات کی ٹھنڈ میں یہاں سونا تو نہ پڑے گا